زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے سدائے خوراسان کی طرف سے پیش خدمت ہے شہید ڈاکٹر ارشد وحید کا بیان بعنوان جہاد کی فرضیت اور منافقانہ روش ڈاکٹر ارشد وحید ایک مجاہد با عمل امت مظلومہ کے درد سے معمور دل شمع الہی پر مر مٹنے والا پروانہ جو جذبہ ایمانی کا شعلہ سینے میں بھڑکائے دین و امت کی خاطر اللہ کے راستے کا راہی بنا اور جان لوٹا کر شریک زمرہ لا یحزنو ہوا ڈاکٹر ارشد وحید نے اس حق کے راستے کی خاطر دنیا کو خیر آباد کہا افغانستان پر صلیبی حملے کے دوران مجاہدین اسلام کے علاج و معالجے کی خدمات انجام دیں پاکستان میں مجاہدین کی نصرت کا مقدس فریضہ ادا کیا کور کمانڈر پر حملے کے الزام میں پاکستانی حکومت کی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں اڑھائی سال قید میں شدید تعذیب کا نشانہ بنے تاہم قید و بند کی تکالیف ان کی استقامت کو متزلزل نہ کر سکیں اور وہ رہائی پاتے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر گئے اور پھر راہ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا اس حال میں کہ ان کا لاشا بھی سلامت نہ ملا کذالک واللہ حسیبہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں اور شہادت کو قبول فرمائیں اور انہیں جنت کے اعلیٰ ترین مقامات اور اپنی رضا و مغفرت سے نوازیں آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء پاسبان اٹھو اس اس نظام نظام بدی بدی سے سے کرے یہ دہشت گرد کہہ کے ہمیں حق سے موڑنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں شدت پسند میں کہتا ہوں بالکل شدت پسند اشد رحماؤ بہنا اللہ نے کہا ہے ہمیں ہم قرآن کی آیات کے منکر نہیں ہو سکتے ہاں ہم ہیں شدت پسند بالکل ہم دین میں شدید ہونا چاہتے ہیں بنے سرا خاک ہوں کے جہاں سے ایک نہیں مرتا تو شہید نہیں مرتا بلا تقول لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء بلا کلا تشعرون مت کہو اس کو مردہ مت کہو اس کو مردہ جس نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے تم سمجھتے نہیں ہو تمہیں شعور ہی نہیں ہے تم کیسے سمجھ سکتے ہو اس چیز کو عقل ہی چھوٹی دے کر پیدا کرے اے میرے دین کے پاسبانوں کو اس ندا میں بدی سے بہار حضرت جبرائیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا محمد جہنم کی وادیوں کے اندر جہنم کی گھاٹیوں کے اندر روشنی میں حضرت زحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی تمام وادیاں تمام گھاٹیاں وہاں کے تمام پہاڑ اور تمام وہ پودے جو زخوم ہیں اور سارے کے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 اس کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ سایہ فگن ہو جاتے ہیں رب العالمین باوجود جاننے کے ان سے استفسار کرتا ہے کہ میرے یہ بندے کس لیے جمع تھے تو فرشتے بتاتے ہیں کہ رب العالمین تیرے ذکر کی مجلس برپا تھی تیرے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتو یہ بتاؤ اس کا ایک اگلا حصہ چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے تھے جہنم کی آگ سے ان کو خوف آ رہا تھا اور یہ اس سے تیری پناہ میں آنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں کہ انہوں نے جہنم دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھی اللہ کہتا ہے جاؤ انہیں بتاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ان میں تو کچھ ایسے تھے جو راہ چلتے اس مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے جو راہ چلتے اس مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے وہ نیتن اس مجلس میں نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ ان کو بھی کہو کہ میں نے اپنی رحمت سے ان کو بھی بخش دیا حضرات گرامی سورہ توبہ کی نو آیات کا تلاوت اور ترجمہ اور اس سے متعلق چند باتیں اور گفتگو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے میں نے غور سے اس کے حروف کو گنا اور ان نو آیات کے اندر سات سو ایک حرف تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے کیوں گنا یہ میں نے اس وجہ سے گنا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ترمیزی نے نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر ایک حرف کے اوپر ایک حسن ہے اور ہر ایک حسن کا مطلب ہے کہ دس نیکیاں صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک حرف اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو عزیزان گرامی میں نے آپ کو یہ مبارکباد دینے کے لیے یہ حروف گنے ہیں کہ سات ہزار دس نے کیا صرف ان نو آیات کی وجہ سے رب العالمین ہم سب کی ہم سب کے اعمال نامے کی جھولی میں ڈال دے گا جو پوری تندہی کے ساتھ جو پورے دل کے ساتھ یہاں حاضر ہوگا اس کی جھولی میں بھی ڈالے گا اور جو ویسے ہی یہاں بیٹھا رہے گا وقت گزارے گا اس کی جھولی میں بھی ڈالے گا کیونکہ وہ تو رحیم ہے وہ تو غفور ہے وہ تو بخشنے والا ہے وہ تو مہربان ہے وہ تو اپنے بندے کو کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے رحمت کرنے کے لیے تڑپتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگے اور میں اس کی جھولی بھر دوں تو ہم امید کرتے ہیں اپنے رب العالمین سے کہ وہ ہماری ہم تو گنتی کے گنتی کرنے والے لوگ ہیں جب مال کو گنتے ہیں اسی طرح نیکیوں کو بھی گنتے ہیں لیکن وہ جو رب العالمین ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ چاہے تو بے گنے ہمیں عطا کر دے اور یقیناً وہ انشاءاللہ عطا کرے گا وہ اس کی خاص کرم ہے اس کی خاص مہربانی ہے اس نے جب لوہے محفوظ کو بند کیا اور جب یہ کائنات بنائی تو لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے قیامت کے دن میں تمہیں اس حال میں ملوں گا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی ابن آدم اگر تیرے گناہوں نے زمین اور آسمان کے تمام احاطے کو بھر رکھا ہو بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور تم سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے مغفرت عطا کروں گا میں تجھے بخش دوں گا اس پروگرام کے آغاز سے بھی پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کھول دے ہمارے دلوں کو کھول دے اور رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تو اس قرآن کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین ہم تیری جہنم جو تو نے بھڑکائی ہے کافروں کے لیے جو تو نے بھڑکائی ہے ان منافقین مرتدین اور کفار کے لیے اور ان اہل کتاب کے لیے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا انکار کیا اور پتھروں کے لیے رب العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ تو یہاں بیٹھنے والے تمام مومنین کو اور اس کے علاوہ بھی مومنین کو اور مومنات کو بخش دے اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہو ان یجاہدو بانوالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالو لا تنصروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون اس کا ترجمہ ہے رسول خدا کے پیچھے بیٹھ رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہیں اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا ان کو ناپسند ہوا اور کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے مت جاؤ اے نبی ان سے کہو کہ جہنم کی آگ سخت گرم ہے کاش ان کو سمجھ ہوتی پس ان کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ اپنی بد آمالیوں کی سزا پر پھر اگر خدا تجھے ان میں سے کسی گروہ تک واپس پہنچا دے اور تجھ سے تیرے ساتھ جانے کی یہ درخواست کریں تو کہہ دے کہ تم ہرگز میرے ساتھ نہ نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے لڑو گے کیونکہ تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھے رہے اور اس پر راضی ہو چکے بس تم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو عزیزان گرامی سورہ توبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے اور اس کا شان نزول دراصل غزب تبوک ہے اس کے متعلقہ دور کے اندر یہ نازل ہوئی غزب تبوک آج کے دور سے بڑی مماثلت رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے عیسائی تھے اور اس وقت کی دو سپر پاور جو کہلاتی تھی ان میں کی ایک طاقت رومیوں کی تھی اور دوسری طرف اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس وقت رومی طاقت ایک خاص نشے کے اندر تھی کبر تکبر اس کے اندر بہت اوپر جا چکا تھا کیونکہ انہوں نے اس وقت کی قریب کی جنگوں میں کس طرح کو شکست دی تھی کچھ جنگوں میں ان کو شکست دینے کے بعد وہ بڑا طاقت کے زوم میں تھے اور تکبر کے زوم میں تھے دوسری طرف یہ ہوا تھا کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں مسلمان کسرا کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ کچھ پھنس چکے ہیں اور یہ بہتر موقع ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ ہر کل اپنا لشکر تیار کر رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے مسلمانوں کو جہاد پر ابارا اور قتال پر ابارا اور ان کو ساتھ لے کر نکل پڑے کسمہ پرسی کے عالم میں مسلمان نکلے کسم پرسی کے عالم میں ایک ایک اونٹ پہ دو دو افراد کی باری تھی ایک کچھ دیر چلتا تھا پیدل اور دوسرا اونٹ پر سوار ہوتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد باری بدل جاتی تھی گرمی اپنے جوبن پر تھی اس ٹھنڈی فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یقین کیجئے اگر یہی وقت جون جولائی کا ہو اور یہاں اس وقت دھوپ نکل رہی ہو اور دوپہر کے دو بجے ہو تو کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھیں گے اتنے سکون سے ہم تو یہاں پر صرف بیٹھنے کا تصور نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کی وہ جماعت اس وقت قتال کے لیے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکار پر نکل کھڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر نکل کھڑی ہوئی پندرہ دن جانے کے لگے سفر کے پندرہ دن واپسی کے لگے اور بیس دن مسلمانوں نے وہاں قیام کیا پچاس دنوں کے اوپر محیط یہ جنگ تھی پچاس دنوں کے اوپر اسی غزوے کے حوالے سے چند اہم ترین نکات انشاءاللہ اللہ آگے کی آیات میں آئیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو جہاں تک میرے بس میں ہو اور جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ بیان کروں لیکن اہم ترین نقطہ جو اس پہلی آیت کے اندر ہے کہ پیچھے بیٹھے رہنے والے خوش ہو گئے جب نفیر عام ہوئی اور تمام مسلمانوں کو بلایا گیا کہ نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے یا بوجھل تاریخ کے اندر عجیب و غریب واقعات آتے ہیں مال خرچ کرنے کے عجیب و غریب واقعات اور اپنی جان لڑا دینے کے بڑے عجیب و غریب واقعات تین صحابہ کرام نے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ وہ اس جہاد میں پیچھے رہ گئے تراسی منافقین تھے کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزبے سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعویلیں کی اور مختلف معذرتیں پیش کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی معذرتیں سنتے تھے اور اس کو قبول کرتے جاتے تھے آپ اجازت دیتے جاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی کہتا تھا میرا بیٹا بیمار تھا کوئی کہتا تھا میرا یہ مسئلہ تھا کوئی وہ مسئلہ تھا کوئی میں خود بیمار تھا میری کھیتی کا مسئلہ تھا وغیرہ وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی معذرت کو قبول کرتے تھے لیکن آخر میں یہ تین وہ مجاہدین صاحب کرام کہ حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اقبا ثانیہ کے اندر موجود تھے اور فرماتے ہیں بدر میں یہ موجود نہیں تھے کاب بن مالک لیکن فرماتے ہیں کہ بیت اقبا کی ایک رات کو میں بدر کے اوپر بھاری سمجھتا ہوں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے بیت اقبا ملی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں بھی کوئی بہانہ بنا دوں کیونکہ تراسی منافقین آگے پیچھے لائن سے کھڑے تھے اور بہانے بناتے تھے لیکن میں نے بہانہ نہیں بنایا اور میں اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے سامنے کوئی اور فرد ہوتا تو میں ضرور جھوٹ بول دیتا لیکن لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہی کے ذریعے بتا دے گا تو میرا جھوٹ چل نہیں پائے گا اس لیے میں آپ کو سچ بیان کرتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی قرآن کریم کی یہ آیت یقین جانی کے لیے اور دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے پیچھے بیٹھے رہنے والے خوش تھے نا ان کو جہاد کی کال دی جا رہی تھی ان کو جہاد کے لیے بلایا جا رہا تھا قتال فی سبیل اللہ کی نفیر عام بچ چکی تھی ڈنکے پہ چوٹ لگ چکی تھی امریکہ اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ آ کے گولے برسا رہا تھا اور ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں پانچ سال گزر گئے اور یہاں کا نوجوان بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ میں کب نکلوں گا اور میرا نکلنا ضروری ہے اور کیا میری ضرورت ہے یا نہیں وہ آہیں بھرتا ہے وہ آنسو بہاتا ہے اگر نہیں دیتا تو اپنا گرم لہو نہیں دیتا خوف زدگی کا عالم ہے ڈر اور خوف نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے بات کرتے ہوئے بات کرو تو آگے سامنے سے بیٹھا ہوا حکمتوں کے درس دیتا ہے باتیں سمجھاتا ہے مختلف تعبیریں گھڑتا ہے محسوس تو کیجئے آج کے دور کو اس وقت سے کمپیرزن تو کیجئے کیا یہ قرآن کریم صرف غذ تبوک کے لیے نازل ہوا کیا یہ سورہ توبہ کی جو شان نزول تھی وہ غزل تبوک کے بعد ختم ہو گئی اب اس کی بات آگے نہیں چلے گی اگر یہ قیامت تک کے لیے ہے اور یہ میرا اور ہر مومن کا ایمان ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے راہ نجات ہے راہ ہدایت ہے اگر یہ مشہ لے رہا ہے اور یہ بتاتی ہے کہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں مت نکلو گرمی بہت ہے تو ان کو بتاؤ کہ جہنم کی گرمی تم نے بھلا دی تھی یہ کون تھے پیچھے بیٹھ رہنے والے کس کو بلایا جاتا ہے جہاد کے لیے آپ مجھے بتائیے کس کو بلایا جاتا ہے جہاد کے لیے جب نفیر عام ہوتی ہے جب ڈنکے پہ چوٹ لگتی ہے جب حق اور باطل کا مارکا ہوتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ چل کے جہاد کرے گا کس کا انتظار کر رہے تھے کیا کفار کا کوئی گروہ کوئی لشکر آنا تھا جس کا انتظار تھا یہ تو مسلمانوں کو کال دی گئی تھی یہ تو مسلمانوں کو نفیر عام تھی مسلمانوں کو بلایا گیا تھا جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے عبداللہ بن ابئی جیسے لوگ جو ہر جمعے میں کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے اور لوگوں کہتے تھے محمد کی بات سنو کہ وہ خطبہ دینے جا ہیں ولہ اس دور میں کسی منافق کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی ایک نماز سے بھی پیچھے رہ جائے اگر کوئی منافق مسجد سے دور رہتا تھا اور پیچھے رہ جاتا تھا نمازوں کے اندر تو اس کے بارے میں یہ چاہیے تو کافر ہو گیا منافقین ایک حدیث آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس مساتے ہوئے اٹھتے ہیں فجر کے لیے اور عشاء تم دیکھو گے ان کو پہچانا ہوگا کس مساتے ہوئے اٹھیں گے فجر اور عشاء ان کے اوپر بھاری پڑے گی اندازہ تو کیجئے منافقین کی پہچان یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ان پر بھاری پڑتی ہے کچھ آئیے کہ نوجوان گھر کے اندر بستر کے اندر نرم گرم میں سو رہا ہو اس کو اٹھایا جائے وہ نہ اٹھے اور اتنا ریلیکس ہو اتنی آسانی میں ہو اتنے سکون میں ہو کہ اس کے چننے پہ میل بھی نہ آئے کہ میری نماز نکل گئی اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حص ختم ہو گئی ہے اس بات کی حص ختم ہو گئی ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے گارنٹی لے لی ہے اور ہم نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی پھر یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اب اگر اے نبی اب یہ تم سے چلنے کے لیے کہیں تو انہیں منع کر دو ان کو کہہ دو کہ اب تم جہاد پر نہیں نکل سکتے بیٹھے رہو بیٹھنے والیوں کے ساتھ تم نے پسند کر لیا بیٹھنے کو تو اب بیٹھے رہو تمہارے بغیر بھی جہاد چلے گا گلچن حدیث کے نوجوانوں تمہارے بغیر بھی جہاد چلے گا خدا کی قسم تم اپنا لہو بچا کر رکھو قیامت کے دن لوگ تمہارا گریبان پکڑیں گے اور تم بچنے کی کوشش کرو گے وہ مجاہد جو اپنا لہو دیتا ہے وہ جو اپنے آپ کو ذبح کرواتا ہے وہ جو بموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کیا اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے کیا وہ میرے اور تمہارے جیسا انسان نہیں ہے اس نے بھی یہی قرآن پڑھا ہے اس اس کے پاس بھی یہی حدیثیں پہنچی ہیں وہ بھی انہیں آیات کو دیکھ کے اپنے گھر کے لیے اپنے بستر کو حرام کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں بڑی سخت بات ہے کہ اب اگر تم کوشش بھی کرو گے نکلنے کی تو اے نبی ان کو کہہ دیجیے گا کہ تمہارے نکلنے کی اسلام کو کوئی حاجت تمہارے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے سال ہر سال گزرتے ہیں عجیب و غریب خبریں آتی ہیں شبرغان جیل کی خبر آتی ہے دشتے لیلا کی خبر آتی ہے کنٹینروں میں بند کر کے مجاہدین کو تین دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کے ایک ریگستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شہید کرنے کی خبر آتی ہے اور لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ خبر پڑھی آپ تک پہنچی تو اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی خبریں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اندر وہ دل عطا کر دے کہ جو پتھر نہ ہو کہ جس کے اندر قرآن کریم سننے کے بعد عمل کی رمق باقی ہو اور وہ ایک شعلہ جب والا بن جائے جہنم کی گرمی تمہیں بھول گئی تھی تم نے جہنم کی آگ کو بلا دیا تھا تم اس سورج کی گرمی کے لیے پریشان تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی عدی سے فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سال ایک ہزار سال جہنم کی آگ کو دہکایا گیا گرم کیا گیا تو وہ سفید پڑ گئی پھر اس کو ایک ہزار سال اور گرمایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی پھر اس کو ایک ہزار سال مزید گرمی دلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی حضرت جبرائیل امی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا محمد جہنم کی وادیوں کے اندر جہنم کی گھاٹیوں کے اندر روشنی نہیں ہے حضرت زحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی تمام وادیاں تمام گھاٹیاں وہاں کے تمام پہاڑ اور تمام وہ پودے جو زقوم ہیں اور سارے کے سارے ملائکہ جن کی وہاں ذمہ داری ہے سب کے سب تار کول کی طرح کالے ہیں آپ محسوس کریں کسی چیز کی ہولناکی کا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ روش یہ آگ جو تمہیں تمہیں جو تمہارے لیے فائدے مند ہے دنیا کی آگ تمہارے لیے فائدے مند ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں گرمائش دیتی ہے بلکہ یہ تمہارے لیے اس طرح بھی فائدے مند ہے کہ یہ روشنی دیتی ہے آپ دیکھیں گھروں کے اندر چراغ جلاتے ہیں لوگ لالٹینیں جلاتے ہیں اسے روشنی لیتے ہیں اسے فائدہ لیتے ہیں جہنم دوزخ کے اندر کی جو آگ ہے وہ تو یہ فائدہ بھی نہیں دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک آواز سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آواز سنی صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے اصول کیسی آواز تھی آپ نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا تھا اور ستر سال کے بعد آج یہ جہنم کی تہ میں جا کے لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے جس کی مسافت چالیس سال ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی گہرائی ستر سال پر محیط ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ستر ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں ستر ہزار سانپ اور بچھو ہیں اور جہنم میں جانے والے ہر فرد کو وہ ڈسیں گے کیا صرف کفار کو ڈسیں گے کیا منافقین کو نہیں دسیں گے کیا منافقین کے لیے رب العزت نے یہ نہیں فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کی ادنا ترین گاڑی کے اندر ہوں گے جہاں پر ستر سال کے بعد جا کے وہ پتھر گرا ہے ادنا ترین گھاٹی کے اندر منافق ہوگا کافر اس سے اوپر ہے کافر کے اندر وہ گھٹیا پن نہیں ہے جو منافق کے اندر ہے اس نے اگر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے تو دنیا میں اپنے لیے آگ کو طے کر لیا کہ میں آگ میں جانا چاہتا ہوں اس نے فیصلہ کر لیا یہ مسئلہ تو مسلمان کا ہے یہ آزمائش تو مسلمان کی ہے جو کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات سنوں گا اللہ کے رسول کی بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا لیکن انکار کر دیتا ہے اپنی بات سے پھر جاتا ہے دوگلے منہ والا ہے دوگلے منہ والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا برباد ہوا دو گلے والا جو ایک طرف ایک بات کہتا ہے دوسری طرف دوسری بات کہتا ہے علامات بتا دی ہیں منافقین کی علامات بتا دی جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ تمہارے ساتھ چل پڑے گا جب مشکل ہوگی تو یہ بھاگ جائے گا جب تبوک کا میدان نظر آیا جب پتایا پتا لگا کہ سپر پاور سامنے ہے جب معلوم ہوا کہ ڈیزی کٹر بم آئیں گے اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو فوری طور پہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر سجدہ کر دیا کفار کے سامنے اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا زندگی اور موت کے فیصلے رب العالمین کے اختیار میں رازق وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں فرمایا آپ نے فرمایا کہ ساری امت مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ماں سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہو کیا زندگی کی سانسوں میں کوئی فرق پڑ جائے گا اللہ کے بندو لوگ تو چوکوں میں گلی محلوں میں اور روڈوں کے اوپر موٹر سائیکلوں سے گر کر ایکسیڈنٹس کے اندر بسوں کے اندر مر جاتے ہیں ایک نہیں مرتا تو شہید نہیں مرتا بلا تقول اموات بل ولا مت کہو اس کو مردہ مت کہو اس کو مردہ جس نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے تم سمجھتے نہیں ہو تمہیں شعور ہی نہیں ہے تم کیسے سمجھ سکتے ہو ایک چیز کو عقل ہی چھوٹی دے کر پیدا کیا گیا اتنی محدود عقل میٹھے کو میٹھا کیلے اور سیب اور انار کو بھی میٹھا ہی بتاتے ہو تم تو اس کا فرق بھی نہیں بتا سکتے اتنی محدود عقل کے پیداوار ہو تمہیں شعور نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسے زندہ ہیں ہرے پرندوں کی شکل میں اللہ کے اپنا رزق پا رہے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک بڑا ہی حسین اور جمیل دریا ہے اس کے کنارے شہدا بیٹھے ہیں اور ان کو جنت سے لا کے رزق دیا جاتا ہے اور ان سے بھی زیادہ اوپر تقوا والے وہ شہدا کہ جو ہری قندیلوں کے اندر اور ہرے پرندوں کے اندر جنت کے اندر شادہ و فرا ہیں اور وہاں اللہ کے یہاں سے اپنا رزق پا رہے ہیں وہ مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں اور ایک مثال نہیں ہے کئی مثالیں ہیں کئی مثالیں صحابہ کرام کی مثالیں ہیں اس کے بعد کے ہر دور کے شودا کی مثالیں ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ شودا کی قبروں کو کھود کر ایک جگہ سے دوسری جگہ دفنانے کے لیے جب کھودا گیا تو ان کے جسموں سے خون رس رہا تھا آج کے واقعات آپ سے کر رہا ہوں آج کے واقعات افغانستان کے واقعات صحابہ کرام اور پچھلے دور کو تو چھوڑ دیجیے افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت یہ مشاہدے میں بات آتی ہے پچھلے دنوں وزیرستان میں آپریشن ہوا پاکستان آرمی نے کہہ کر لوگوں کے دل میں بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے اور میری سمجھ سے بالتر ہے ہمدردی کے جذبات آتے ہیں پاکستان آرمی کے لیے اور اس پر دین کا کمپرومائز کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان آرمی ہے صاحب پاکستان کی بات ہے دیکھیے کلما گول لوگ کلما کلمہ گو عبد اللہ بن ابئی کیا کلمہ نہیں پڑتا تھا کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا وہ تو ہر جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرزنش ہوئی تھی وہ اگلی آیت میں آئے گی اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ جو منافق تھا اس کی نہیں پڑھائی یہ جو پانچ سو علماء کرام نے فتوا دیا کہ وزیرستان آپریشن کے اندر آرمی کی طرف سے حصہ لینے والے کی نماز جنازہ نہیں ہے یقین جانی عجیب و غریب واقعات ہوئے ایک مارکا ہوا اور اس میں ایک میجر اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا کچھ مجاہدین جو شہید ہوئے وہ پاکستان آرمی کے ہاتھ لگے ان کی انہوں نے ڈیڈ باڈیز لے لی اور وزیرستان کے قلعے کے اندر جو آرمی کا کیمپ تھا وہاں نے جا کے رکھ دی چھ گھنٹے کے اندر اندر یہ حال تھا کہ جس جانب مجاہدین کی لاشیں رکھی ہوئی تھی وہاں سے ان کے جسموں سے مسلسل خون بہ جا رہا تھا اور خوشبو پھوٹ رہی تھی ایسی خوشبو ولہ ایسی جی خوشبو کے وانا کے بازار تک لوگوں کو خوشبو آئی اور وہاں سے لوگ جو اندر کام کرتے تھے انہوں نے باہر آ کے گواہیاں دی کہ وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور اس کے برابر میں جہاں انہوں نے میجر کا تھیٹر کے اندر لے جا کے میجر اور اس کے ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز رکھی وہاں سے اتنی سڑاند اٹھی اتنی بدبو آئی کہ ان کو یہ بتانا پڑا اپنے ہیڈ کوارٹر میں اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ ان کی ڈیڈ باڈی شفٹ کروا دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کھلی کھلی نشانی ہے دوستی اور دشمنی کا معیار عقیدت الولا والبرا یہ جو ولایت اور برات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہو گئے ہر اس فرد سے کہ جو کفار کے درمیان رہتا ہو کافر کی بات نہیں کرتا منافق کی بات نہیں کرتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لوگ تو آج کل یہ حال ہوتا ہے کہ امریکہ کا ویزا ملے کینیڈا کا ویزا ملے مبارکبادیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو اللہ کے بندو ماتم کرو ان لوگوں کے اوپر کہ جو کینیڈا اور امریکہ میں اور یورپ میں جا کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اپنی نسلوں کو قتل کرتے ہیں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں پیسے اور مال اور ٹکے کی خاطر کیا یہاں رزق نہیں ملتا تمہارے ملک کے اندر تمہارے شہروں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جو لاکھوں کماتے ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں ان میں سے بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو پوری ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے کاروبار کرتے ہیں عثمان غنی کی طرح عبد الرحمان بن عوف کی طرح رضی اللہ تعالیٰ اللہ تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے بلال حبشی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں میں نے اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی بلال کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو میں نے جنت میں اپنے سے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی بلال نے کہا اللہ کے نبی اور تو میرے پلے کچھ نہیں بس جب وضو کرتا ہوں دو رکعت نفل پڑھتا ہوں ہر وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھتا ہوں جنت میں نبی مکرم سے آگے قدم اللہ دے کے بھی آزماتا ہے لے کے بھی آزماتا ہے یہ جو بیرون ملک جانے پر خوشخبریاں دیتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں محسوس کریں یہ دوستی اور دشمنی کا معیار ہے اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں لوگ جہاد کی بات کو اس طرح کرتے ہیں اسلام کے جو بنیادی ستون ہے اس میں پہلا ستون جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ وہ کلمہ ہے جو جہاد کی سب سے بڑی بنیاد ہے نماز ایک عمل ہے ایک طریقہ عبودیت ایک طریقہ عبادت ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے جو طریقہ عبادت ہے زکوٰۃ ایک طریقے کی عبادت ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کی اور حج ایک طریقے کی عبادت ہے مراسی میں ودیت ہے مختلف لیکن اس سے پہلی بنیاد کی بات کریں کلمہ بنیاد ہے کلمہ میزان ہے یہ فرق کر دیتا ہے آپ کی دوستی اور دشمنی کے معیار یہ معیار ہے میزان ہے کیسے میزان ہے یہ بدر کا موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے بارے میں رائے پوچھتے ہیں کہ جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ ان کا کیا کیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فدیہ دے کے چھوڑ دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنیں ماریں ان کی گردنیں ماریں اور میرے سپرد میرا رشتہ دار کریں ابو بکر کے سپرد ابو بکر کا رشتہ دار کریں اور علی کو اس کا رشتہ دار دیں اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن مارے تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے سبق دے عقیدت الولا والبرا کا دوستی اور دشمنی کے معیار کا یہ خون کے رشتے کوئی رشتے نہیں وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کے صاحبزادے جو اس وقت بدر میں کفار کی طرف سے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بابا جان بدر کے دن آپ میری تلوار کی نوک پر آئے تھے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی عزت پہ آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا جب بدر کے قیدیوں کو گرفتار کیا گیا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سگے بھائی کو ایک انصاری صاحبی رسیوں سے باندھ رہا ہے آپ نے فرمایا اس کو ذرا کس کے باندھنا اس کی ماں کے پاس بڑی دولت ہے یہ اچھا فضیہ دے کے چھوٹے گا سگا بھائی تھا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا مصحب تو میرا سگا بھائی ہے اور تو اس کو یہ کہتا ہے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا سگا بھائی نہیں ہے میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے یہ ہے دوستی دشمنی کا معیار یہ ہے کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی شریک نہیں اللہ کا ابتدا لا سے ہوئی ہے دین کی ابتدا لا سے ہوئی ہے پہلے انکار ہے تمام شریکوں کا تمام معبودوں کا انکار ہے بعد میں ایک اللہ کا اقرار ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةً مِّنْهُمْ فَاسْتَاذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعَيَ عَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعَيَ عَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ترجمہ ہے کہ کسی منافق پر نماز جنازہ کبھی نہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے ہیں اور یہ بدکاری میں مرے ہیں یہ فسق میں مرے ہیں وہ ماتو وہ فاسقون اور یہ مرے اس طرح ہیں کہ یہ فاسق تھے یہ کیسے فاسق ہو گئے یہ ایسے فاسق ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جہاد میں قتال میں جانے سے انکار کر دیا تھا یہ ایسے فاسق ہو گئے کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے جب جہاد کی بات کریں قتال کی بات کریں عجیب و غریب فلسفے سامنے آتے ہیں سب سے پہلا فلسفہ جہاد کے اتنے مطالب اور معانی بیان کرتے ہیں کہ جو اصل جہاد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کے مختلف مطلب اور معنی سامنے آ جاتے ہیں جو مضمون لکھ رہا ہوتا ہے نا جہاد پر جو مضمون لکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی پانچویں لائن پر آ کے اس قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بھی جہاد کر رہا ہوں نفس کا بھی جہاد ہے زبان سے بھی جہاد ہے قلم سے بھی جہاد ہے یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے فلاں بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے اتنے سارے معنی پیدا ہو جاتے ہیں تمام عبودیت کے جو مراسم ہیں آپ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نماز ہے آپ نماز کو سامنے رکھیں اور جیسے ہی میں یہ لفظ بولوں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کی جو اصل تصویر ہے نماز کی وہ سامنے آ جائے گی کہ نماز کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے کس کو یہ کہہ رہا ہے نماز روزے کی بات ہے روزہ سمجھ میں آ جائے گا صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا روزہ حج کی بات کروں سمجھ میں آ جائے گا طواف کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے اور رمی کرنی ہے ایک جہاد کی بات کریں تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جہاد کیا ہے اگر سمجھ میں بھی آ جائے گا تو زبان سے نہیں بولے گا ہر طرح کے جہاد کو جہاد کاؤنٹ کرے گا بش سے جا کے پوچھیں گے نا بش سے تو بش بتا دے گا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں یہ علماء سو نہیں بتائیں گے یہ بش بتا دے گا وہ جانتا ہے کہ جہاد کیا ہے وہ جانتا ہے کہ قتال کا نام ہے جہاد اس کو اپنے ریکوائرڈ لوگ وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ بش کو یاد ہے وہ ان کے اصل ناموں سے بھی واقف ہے ان کے ممالک سے بھی واقف ہے اور ان کی کنیتوں سے بھی واقف ہے اس کو سی آئی اے نے سب بتا رکھا ہے وہ جو لفظ ہے نا مجاہدین یہ نفس کے جو مجاہد ہیں تو یہ بیس لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے رائے میں تو یہ سارے مجاہدین کا اجتماع ہوتا ہے یہ جو سب کا سب نفس کا جہاد کر رہے ہیں یہ تو پھر مجاہدین کا اجتماع ہوتا ہے بیس لاکھ مجاہد اکٹھا ہوتا ہے رائے کے اندر یہ تو مجاہدین کی ایک بہت بڑی کھیپ ہے پاکستان کے اندر پوری دنیا میں مجاہدین ہی مجاہدین بھرے ہوئے ہیں پھر کیوں کہتے ہیں یہ مٹھی بھر مجاہدین مٹھی بھر مجاہدین اس کو مختلف فلسفے مختلف رنگ پیش کرتے ہیں فرض عین فرض کفایا فرض عین فرض کفایا اس کی بحث اتنی اہم بحث ہے اور آپ گھوم کے دیکھ لیجئے جمعے کی مساجد کے اندر آپ کو ایک فیصد بھی لوگ ملنا بمشکل مل پائیں گے علماء کرام کہ جو آج کی اس پکار کو اپنے جمعے کے خطاب کا موضوع بناتے ہوں نوافل کے مسائل صدقات کے مسائل فنا کے مسائل ڈھمکا کے مسائل مسجدوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل چندے کے مسئلے یہ کرو وہ کرو مدرسوں کے یہ ان کے اوپر پھر بات کریں تو کہتے ہیں بھائی آپ تو ہر وقت جہاد کی بات کرتے ہیں تو بھائی جہاد کی بات کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں جہاد کی بات ثابت کر دیں چار سو چوراسی آیات قرآن کریم میں لب العزت نے اتار دی جہاد کے اوپر چار سو چوراسی آیات اتار دی کس کس کو چھوڑو گے انفال کو چھوڑو گے آل عمران کو چھوڑو گے بکرا کو چھوڑو گے سورہ توبہ کو سورہ زمر کو سورہ محمد کو سورہ محمد قرآن کریم نے بھی عجیب آپ دیکھیں پورے قرآن کریم کے اندر ایک کا نام سورہ محمد ہے اسی کا نام سور قتال ہے ایک سورت کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا گیا سورہ محمد اس کا دوسرا نام ہے سورہ قتال اس میں آیا بر رقاب گردنیں مارو ان کی ان کی گردنیں مارو یہ دہشت گرد کہہ کے ہمیں حق سے موڑنا چاہتے ہیں حق سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں یقین کیجئے یہ کہتے ہیں شدت پسند میں کہتا ہوں بالکل شدت پسند اشد بہنا ہوں اللہ نے کہا ہے ہمیں ہم قرآن کی آیات کے منکر نہیں ہو سکتے کوئی ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے ہم سامنے آ کے بات کریں گے ہاں ہم ہیں شدت پسند بالکل ہم دین میں شدید ہونا چاہتے ہیں یہی ہماری بنیاد ہے دانشور عجیب و غریب فلسفے بگاڑتے ہیں اسلام کی وکالت کر رہے ہیں اسلام کی وکالت اسلام کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے اپنی بات اللہ اور اس کے رسول نے اپنی بات بڑے دھڑے کے ساتھ بڑے کھل کے بتا دی کہ یہ حق ہے پوری دنیا بھی مل کے اللہ کا قبر کر لے تو اللہ اسی طرح بڑا ہے اور ساری امت مل کر سجدے میں گر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسی بڑا ہے وہ تو اسی طرح عظیم ہے وہ تو اسی طرح اکبر ہے کبیر ہے کوئی دانشور کوئی وکیل کوئی فلسفی وہ بات بیان کرنے سے قصر ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث میں بیان فرما دی جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کھول کھول کے بتا دی اللہ اور اس کے رسول کی سنت جب یہاں موجود ہے حبل اللہ جمی ج رکھ جب یہ رسی اللہ تعالیٰ نے لٹکا رکھی ہے جب یہ بتا رکھا ہے یہ ہر گھر میں موجود ہے اور یہ بتاتی ہے یا کتال اے نبی مومنین کو قتال پر ابھاری ہے اور سورہ تحریم میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار جاہد الکفارہ والمنافقین منافقین جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے وغل علیہم اور شدید ہو جائیے ان کے ساتھ ان کے اوپر شدت کیجئے سختی کیجئے اے نبی یہ آپ کو اپنے دین سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں ذرہ برابر انحراف نہ کرنے پائیں کیا ہے جہاد فرض کیا ہے جہاد فرض کے فایا میں عرض کرتا ہوں اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آپ اس کو جا کے جہاں سے چاہیں اپنے جس مفتی سے چاہیں اس کو کنفرم کیجئے اس کی یہی تعریف ہے یہی تعریف اس کی نکلے گی علماء کرام نہ صرف علماء کرام بلکہ ام اربا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بشمول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہد اعظم ہیں سب کے سب اس بات پر متفق ہیں اگر مسلمانوں کی کسی سرزمین کے اوپر چپا برابر زمین کے اوپر بھی چپا برابر زمین کے اوپر بھی مسلمانوں کی کسی سرزمین کے اوپر کفار حملہ آور ہو جائیں تو اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض عین ہو جائے گا اگر وہ مسلمان اس ٹیریٹری کے اس حکومت کے اس ملک کے مسلمان یہ طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ ان کافروں کو بھگا سکیں ان کو ہرا سکیں اس کی طاقت اپنے اندر نہ پاتے ہوں تو اس ملک کے ساتھ لگی ہوئی سرحدوں کے ہر ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرزین ہوتا چلا جائے گا بتدریج ہوتا جائے گا پوری دنیا کے پوری امت کے مسلمانوں پر جہاد فرزین ہو جائے گا ذرا بتائیے پوری ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا افغانستان کے اندر یہ جو مسلمان ڈیزی کٹر بموں کا سامنا کرتے ہیں کیا ان سے لگی سرحدوں کے پاکستان کے نوجوانوں پہ جہاد فرزین نہیں ہوا اور اس سے بھی بڑھ کے سنیں یہ تو ایک سرزمین پہ آنے کی بات ہے فرمایا امت کی کسی ایک ماں بہن یا بیٹی کسی امت مسلمہ کی کسی ایک خاتون کو اگر کفار نے نرغے میں لے لیا ہو اور گرفتار کر لیا ہو اور ان کی قید میں ہو تو امت مسلمہ کے اوپر جہاد فرض عین ہو جائے گا اور فرمایا مسلمان اگر کافروں کی قید میں ہو تو ان کو چھڑانا ان پر لازم ہے فرض عین ہے کوئی ایک بھی ایسی شرط ہے ان میں سے جو رہ گئی ہو کوئی ایک بھی بات ہے جو رہ گئی ہو سب کی سب پوری ہوتی ہے بدرجہ اولا پوری ہوتی ہے اور فرض کفایا تو وہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی مملکت ہے اور وہ یہ طاقت پاتی ہے کہ کفار کو مار بگائے تو وہ تو ملک وہ ہے کہ جس ملک کے اوپر کفار نے حملہ کیا ان کے اوپر تو فرض عین ہے ہی ہے حالانکہ وہ طاقت پاتے ہیں کہ وہ کفار کو بگا سکتے ہیں لیکن ان کے برابر کے جو ممالک ہیں ان پہ بھی فرض کفایا ہے اور کفایا کیا ہوتا ہے کفایا یہ ہوتا اگر مان لیں دو منٹ کے لیے مان لیں ان کے فرض کفایا فرض ان کے فلسفے کو اگرچہ ماننے کے لائق نہیں ہے لیکن اس میں بھی بات کر لیتے ہیں کفایا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کفایت کرے جو پورا پڑ جائے پاکستان کے مسلمان اتنے مسلمانوں کو وہاں بھیج دیں اتنے مسلمانوں کے جہاد کے لیے نکال دیں کہ وہ کافی ہو جائیں اور جب وہ اتنوں کو نکالیں گے تب ان پر سے ساقت ہوگا ورنہ وہ بھی گناہ گار ہیں فرض کفایا یہی ہوتا ہے اگر کوئی نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا تو سب پہ کفایا تو سب سب گناگار ہو گئے بالکل اسی طریقے سے جہاد فرض عین ہوا ابھی تم فرض کفایا کی راگ لاتے ہو تو فرض کفایا کے لیے اتنے نوجوانوں کو نکالو اپنے اندر سے تب تم پر سے گنا ساخت ہوگا اور اگر نہیں نکالو گے تو سب گناگار ہیں جس طریقے سے نماز فرض ہے نا جس طرح نماز پانچ وقت کی فرض فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے ایک حدیث میں آتا ہے نماز کے بعد ایمان کے بعد نماز اور نماز کے بعد افضل ترین عمل جہاد اور ایک حدیث میں آیا ہے ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد بشیر ابن الخصاصیہ السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کہ آپ جب بیت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک آگے کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس بات پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ وعدہ کرو کہ تم نماز کو قائم کرو گے اور رمضان کے روزے رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور جی- اور حج کرو گے اور جہاد فی سبیل اللہ کرو گے حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لیے تو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کیونکہ میری بکریوں کا دودھ اور وہ سب کچھ میرے لیے پورا ہو جاتا ہے اور جہاد کی میں اپنے اندر طاقت نہیں پاتا کمزور ہوں بس یہ دو کام نہیں کر سکتا لیکن باقی ساری چیزوں کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کے لیے گارنٹی دیتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کلمے کا وعدہ کرتا ہوں نماز کا وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں روزے رکھوں گا وعدہ کرتا ہوں حج کروں گا یہی وعدے تو ہیں جو آج مسلمان پورے کر رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نشان ہیں نمازوں کے روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں حاجی صاحب کے اتنے سارے ہار پڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا دستے مبارک پیچھے کر لیا اور فرمایا نہ صدقہ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو جنت میں کیسے چلو گے نہ صدقہ دو گے نہ جہاد کرو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً کا اچھا لگے نبی میں صدقہ بھی دوں گا اور میں جہاد بھی کروں گا ولہ اسلام غیر مشروط ہے کوئی شرط نہیں ہے سمینا قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جب قتال کی آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ کو بڑی مشکل پیش آئی اور بڑی بھاری محسوس ہوئی تب اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی اور جس طرح فرمایا کتبہ علیکم السیام ویسے ہی فرمایا کتب علیکم القتال تم پر قتال فرض کر دیا گیا تمہیں مشکل لگتا ہے تمہیں برا لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ایک چیز کہ جس میں تم برائی محسوس کر رہے ہو وہی تمہیں زندگی دینے والی ہو وہی تمہیں زندگی دینے والی ہو اور ولہ زندگی دینے والی ہے آپ محسوس تو کریں کہ آنے والا جو غازی ہے جو جیت کر آئے گا اس کی بھی زندگی ہے امت کی بھی زندگی ہے امت کی بھی عزت ہے امت کی بھی زندگی ہے اور جو شہید ہو گیا اس کو تو پہلے ہی کہہ دیا ولا فی سبیل اللہ وہ بھی زندہ ہے اس کی بھی کوئی موت نہیں ہے نہ اس کے پاس قبر کا عذاب ہے نہ جہنم کا عذاب ہے نہ قیامت کی پریشانی ہے فرمایا شہدا تو انبیاء اور صدیقین اور صالحین کے ساتھ انتظار میں ہوں گے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے اور وہ سیدھے جنت میں جائے قیامت کے مناظر میں سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سارا منظر نامہ تیار ہو جائے گا اور سب کے سب منتظر ہوں گے اللہ پاک کا فرستادہ ایک کھڑے ہو کے آواز لگائے گا کہ انبیاء دائیں طرف آ جائیں انبیاء اٹھ کر دائیں طرف آ جائیں گے فرمایا وہ کہے گا صدیقین اٹھیں اور دائیں طرف آ جائیں وہ بھی اٹھ کر ادھر آ جائیں گے فرمایا صالحین اٹھ کے آ جائیں وہ کہ جن کی راتوں راتوں کو جن کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ رہتی تھی چھوٹا سا گروپ اٹھ کے آ جائے گا فرمایا شہدا اٹھ کر آ جائیں ایک گروہ شہدا کو اٹھ کر آ جائے گا حدیث میں آتا ہے جب وہ دائیں طرف آ کر بیٹھ جائیں گے تو سامنے سارا مجمع لگا ہوگا اور پھر اللہ رب العزت اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اور پورے غضب کے ساتھ ان کی طرف دیکھے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا حساب کتاب شروع ہو جائے گا لیکن درمیان درمیان میں اللہ پاک تبسم فرما کر اپنی دائیں جانب اس گروہ کی طرف دیکھیں گے کہ جن کو صرف انتظار میں بٹھایا گیا ہے کہ جیسے ہی ان کا حساب ختم ہوگا تو جنت کھولی جائے گی اندر چلے جائیں گے فرمایا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے ان کا تو حساب ہو چکا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے تو شہید کو اس سے کیوں چھوڑا گیا کہ اس کے اوپر قبر کی کوئی پریشانی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آزمائش تو تلواروں کی جھنکار میں ہو چکی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس جنت کو اللہ پاک نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا ہے بار بار بیان فرمایا ہے کہ اتنے حسین مناظر ہیں اتنی حسین جنت ہے اللہ جنت کے مناظر پڑھیں اور سوچیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اس جنت کے لیے فرماتا ہے کہ جب شہید اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا ساری نعمتیں دے چکا ہوگا سب کچھ اس نے جنت دیکھ لی ہوگی پھر اللہ پاک فرمائے گا اب تیری کوئی خواہش ہے کہے گا یا اللہ یہ خواہش اور ہے اللہ پاک فرمائے گا کیا خواہش ہے رب العالمین ایک دفعہ پھر مجھے واپس دنیا میں بھیج دے کہ میں وہی کام کروں کہ جو پہلے کر کے آیا ہوں تیرے راستے میں اپنی جان دوں اس کا جو لطف ہے اس کا جو مزہ ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی وکالت پڑھنی ہوتی ہے تو وکالت کے لیے داخلہ لیتے ہیں کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو ایم بی بی ایس کرتے ہیں ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں ٹیچر بننا ہوتا ہے تو ٹیچری کی ساری تعلیم حاصل کر کے اسکولوں کے چکر لگاتے ہیں کاروبار کرنا ہے تو بازاروں کے چکر لگاتے ہیں جہاد کرنا ہوتا ہے تو گھر بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے جہاد کے لیے میدان میں نہیں نکلتے چاہتے ہیں کہ جہاد کا سارا منظر نامہ جہاد کے سارے فضائل شودا کی ساری باتیں ہمارے پاس بیان کر دی جائیں یہاں ہمیں تصویر دکھا دی جائے تھوڑے سے اشک بائیں تھوڑی سی آہیں نکالیں اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جائیں اور پھر عجیب و غریب فلسفہ لاتے ہیں جہاد اکبر جہاد اثر کا ایک جھوٹی حدیث پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ایسے عرض نہیں کر رہا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر موضوعات کبیر یہ ہے کہ جو جھوٹی روایات گھڑی ہوئی روایات موضوع حدیث کو کہتے ہیں جو جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہو اور جو کبیر ہیں جو بڑی غلط العام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے اس کے اندر صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر حرف را کی تفصیل کے اندر وہ لکھتے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر کہ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ابلا نام کا ایک آدمی تھا ایک فرد تھا تب تابعیوں کے بعد کا یہ فرد ہے اور اس کا یہ قول تھا اس کا یہ مقولہ تھا کہ ہم جہاد اکبر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں اور پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے تو کہا کہ نفس کا جہاد فرمایا ابراہیم بن ابلا کا یہ قول ہے اس کے بعد فتح عزیزیہ میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور بڑے محدث ہیں بڑے فقی ہیں آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں فتح و عزیزیہ کے اندر لکھتے ہیں اس کی حدیث کی کوئی اصل نہیں مشکات شریف کی جو شرح لکھی گئی ہے اس کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں علامہ ابن نحاس نے اپنی کتاب مشاری الاشواق کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں اتنے سارے محقق اتنے سارے افراد بحث کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ حدیث کی اصل نہیں ہے یہ تو نقلی دلیل ہے نا یہ تو نقلی دلیل ہے دیکھیں ہر دین کے معاملے میں دو طرح کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ایک نقلی دلیل ہوتی ہے ایک عقلی دلیل ہوتی ہے نقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو صلیف صالحین نے صحابہ کرام سے کہیں ہمیں ہسٹری کے اندر کوئی چیز ملتی ہے تو ہم وہ نکال کے پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ نقلی ذرائل تھے ملا علی قاری نے کہا علامہ ابن نحاس نے کہا امام ابن تیمیہ نے کہا شاہ عبد العزیز نے فرمایا علامہ ابن حضرت قوانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق نے کہا محدث نے کہا میں آتا ہوں عقلی دلیل کی طرف عقل کی بات یہ سب کا انکار بھی کر دینا یہ ساری باتوں کا بھی انکار کر دیں تب بھی ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا تھا جب یہ حدیث گھڑی گئی فرماتے ہیں غزوہ تبوک سے واپسی پر وہ جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ آگے چل کر آیات کے ضمن میں یہ بات ضرور آئے گی بڑا اہم نقطہ ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی اور کہا تھا کہ ہم جہاد اثر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو کوئی اور غزوہ گھڑتے یا کوئی اور بات گھڑتے پچاس دن کا شدید ترین جہاد اسلامک ہسٹری کا سخت ترین جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصغر جہاد فرماتے رہے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دس ہزار کے لشکر کے ساتھ کہ جس کو اتنے دنوں سے اتنے ایام سے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے رہے کہ جہاد کی طرف چلو اور نفیر عام ہے اور سارے کے سارے نکلیں اور ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کے راستے میں یہ فرماتے رہے اور جہاد اصغر کے لیے لوگوں کو لے کے جاتے رہے اور جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے وہ جہاد اکبر جو کر رہے تھے جو تین صحابہ جہاد اکبر کر رہے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دن کے جہاد سے واپس آنے پر پچاس دن کے بائی کاٹ کی سزا سنائی یہ عقل میں آتی ہے یہ بات کہ وہ تین صحابہ کرام جو جہاد اکبر کر رہے تھے آپ تو فرماتے بھائی تم تو جہاد اکبر کر رہے تھے تم تو مدینہ میں نمازیں پڑھ رہے تھے تمہیں تو مدینہ کی سرزمین مسجد نبی ملی ہوئی تھی تم تو یہاں نمازیں پڑھ رہے تھے اور تم لوگوں نے جہاد اکبر کیا تھا اور میں نے صحابہ کرام کے ساتھ جہاد اثر کیا تھا اور بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اثر کیا تھا یہ جو ہر سال کو یوم بدر مناتے ہیں یہ جہاد اثر تھا یہ جو غزوہ عہد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا یہ جہاد اثر تھا ان کے دنوں کو مناتے ہیں ان کے یام کو مناتے ہیں اور پھر بھی احساس نہیں کرتے پیچھے رہ جانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماتا ہے کہ آئندہ سے ان کو کہہ دینا کہ اگر یہ جہاد کے بارے میں کہیں تو ان کو منع کر دینا قتال کے بارے میں پوچھے تو منع کر دینا کہ مت چلو تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے نفس کا جہاد یہ جھوٹی موضوع حدیث ہے گھڑی ہوئی قطن اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ابراہیم بن ابلا کا یہ قول ہے عقل بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے ان دلائل کو تو چھوڑے عقل بتاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے غلط ہے ستائیس غزوات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی بتاتے خود اپنا خون بہایا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا وصال ہوا اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ لشکر لے کر نکل جانا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسامہ بن زید کو ایک لشکر بھیج رہے تھے آپ اور آپ کا انتقال ہو گیا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت بعد میں ہو رہی ہے بیت عامہ بعد میں ہو رہی ہے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقیوں نے بیت کر لی ہے تفصیلی معاملات عوام کی جو بیت تھی وہ بعد میں ہوئی ہے خصوصی بیت کے فوراً بعد خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا ہے کہ لشکر کو نکالا ہے وہ جہاد اصغر کی طرف بھیج رہے تھے عجیب و غریب فلسفہ ہے اپنے دلوں سے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیں دیکھیں جہاد نہیں کرنا قتال نہیں کرنا مت کریں جو چیز حرام ہے اس کو حرام رہنے دیں جو حلال ہے اس کو حلال رہنے دیں اللہ کے دین کا مذاق اور کھیل نہ بنائیں کہ جب جہاد نہیں کرنا ہوتا جب جہاد بھاری پڑتا ہے جب قتال بھاری پڑتا ہے تو جہاد کو مختلف معنی دیے جائیں قتال کو مختلف معنی دیے جائیں عظیم افراد تھے جنہوں نے قربانی دی اللہ کے راستے میں حق بات کہنے پر قربانی ایسے ہم تک نہیں پہنچا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور نے گدے پر بٹھا کے منہ کالا کر کے اور بغداد کی گلیوں میں پھروایا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم آدمی کو جس کے بارے میں ایک حدیث صادق آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹوں کے جگر چیر دو گے لیکن مدینے کے عالم جیسا عالم نہیں پاؤ گے تمام فقہ اور بعد کے محدثین کا یہ قول ہے کہ یہ حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ جنہوں نے مدینے کی بستی سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے جو پوری عمر مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے وہیں پر انتقال ہوا اور وہ جو گولڈن چین ایک کہلاتی ہے حدیث کے اندر ایسی احادیث کی جو مضبوط ترین احادیث میں جس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبی میں درس دیتے تھے تو دائیں طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تھے تو آپ فرماتے تھے نبی مکرم نے عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر نے نافے سے اور نافے نے خاکسار کو بتایا تین افراد بیچ میں ہوتے تھے صرف ایک عبداللہ بن عمر ایک نافے اور تیسرا امام مالک گولڈن چین سونے کی زنجیر کراتی ہیں احادیث ان احادیث کے راوی کو مسلمان کہلانے والے مسلمان خلیفہ نے حق بات کہنے کے جرم میں کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں کہ الویوں کے لیے خلافت ہے اس بات پہ کوڑے بھی لگوائے گئے اس بات پہ گدے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پھرایا گیا امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھائے جیل کاٹی امام انتمی نے جہاد کیا جہاد کی پاداش میں پکڑے گئے بعد میں ایک فتوے کی مسئلے کے اوپر اور جیل کے اندر سے آپ کی لاش باہر آئی یہ قربانیاں ہیں مسلمانوں کے سلف صالحین کی اور یہ قربانیاں بتاتی ہیں یہاں پر حق بات کہنے کے لیے کسی سے بات کریں وہ حکمتوں کا درس دیتا ہے حکمتوں مسلحتوں کا درس دیتا ہے کہ جو حکمت نہ سلف صالحین کی سمجھ میں آئی نہ صحابہ کرام کی سمجھ میں آئی نہ ان لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی جانیں اللہ کے راستے میں بیچ دی ہیں بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کا مال اور جان جنت کے بدلے اور قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر کہ جو تم نے اپنے رب سے چکا لیا ہے تم خوشیاں مناؤ تم خوشیاں مناتے ہو امریکہ جانے پر تم خوشیاں مناتے ہو کینیڈا جانے پر تم خوشیاں مناتے ہو ویزا ملنے پر انگلستان کا جو مسلمانوں کا خون بہاتا ہے تاغوت کے ممالک میں جا کر روٹی دو ٹکڑے کھانے کے لیے تم خوشیاں مناتے ہو ارے اللہ کہتا ہے تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اپنے رب سے چکایا ہے تمہیں ہمیشہ کی جنتوں کو سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا تھوڑا سا مانگ وقت مانگتا ہے تمہارا خون مانگتا ہے یہ جو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہانا لیکن جہاد کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ دو آنسو گرا دو نہیں حدیث میں آتا ہے کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں ایک وہ قطرہ آنسو کے وہ قطرے کہ جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں انسان کی آنکھوں سے نکل پڑے اور دو وہ قطرے کہ جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اس کے جسم سے بہ پڑے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جہاد کی محبت میں دو قطرے آنسو کے نکل پڑے تو بھی اللہ کو محبوب ہوتے نہیں ہے وہ قطرے محبوب وہ قطرے محبوب نہیں ہے اللہ کے خوف میں بہنے والے قطرے تو محبوب ہیں لیکن جہاد کے لیے تو خون کے قطرے چاہیے امید لگا کے بیٹھتے ہیں ہم اور وہ امید نہیں ہوتی وہ تمنا ہوتی ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف القاصدین میں فرمایا لکھتے ہیں کہ دیکھو امید اور تمنا میں یہ فرق ہے کہ جب ایک کام اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ کرو تو وہ کام کرنے کے لیے تمام شرائط پوری کرو اور وہ کام پورا کرو اس کے بعد اللہ سے امید کرو جہاں تک تمہاری حدود ہوں گی وہاں تک تو کام کرنا پڑے گا جہاں انسان کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر امید باندھتا ہے کہ رب العالمین تو نے پانچ نمازیں فرض کی تھی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں یا اللہ سارے روزے رکھتا ہوں یا اللہ حج کیا ہے یا اللہ زکات دیتا ہوں صدقہ دیتا ہوں یا رب العالمین جہاز فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالا ہے جان سے بھی اور مال سے بھی یا اللہ یہ سارے کام پورے کر دیے بس اب اب تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے یہ ہے امید وہ تمنا ہیں کہ کام کچھ بھی نہ کیا اور بستر پہ پڑے سوتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ تمنا ہے وہ امید نہیں ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید اور خوف کے درمیان امن ہے علامہ ابن فرماتے ہیں کہ انسان ایک پرندے کی مانند ہے کہ دل اگر نہ ہو تو وہ پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر اس کے دو پر نہ ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا فرماتے ہیں ایک پر خوف کا ہے اور دوسرا پر امید کا ہے اور اس کے درمیان میں امن ہے یہ جو بیلنسنگ ایٹیچیوڈ ہے یہ جو متوازن ایٹیچیوڈ ہے یہ یہی ہے کہ امید اور رجا اور خوف اور امید ان دونوں کے درمیان میں امن ہے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید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 جہاد کرو تو ان میں سے آسودہ آدمی وہ جو خوشحال ہیں آسودہ آدمی مختلف لوگ تجھ سے عزم چاہنے لگتے ہیں اجازت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں یہ راضی ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اندازہ کریں پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ کہ گھر میں بیٹھنے کا کام صرف عورتوں کا ہے مردوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہے جب نفیر عام ہو جائے بوڑھے صحابہ کرام بوڑھے صحابہ کرام تھے حلال بن امیہ مرارہ بن ربی کاب بن مالک کے علاوہ جو دیگر دو صحابہ کرام تھے غزل تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے یہ بوڑھے تھے اتنے بوڑھے تھے کہ جب اللہ پا اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں پر پابندی لگائی صحابہ کرام کو کہا چالیس دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں کو الگ کر دو تو حلال بن امیہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تشریف لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلال تو بہت بوڑھے ہیں وہ تو اتنے بوڑھے ہیں کہ ان سے اپنا کام نہیں ہوتا ذرا محسوس کیجئے غور کیجئے اور سنیے اس بات کو غزل تبوک کا موقع تھا نفیر عام تھی جہاد فرض عین تھا سب کو بلایا گیا تھا اور پیچھے رہنے والے حلال بن امیہ تھے جو بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے ایک تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا اتنے سارے جہاد میں شرکت کی تھی ایک تبوک میں پیچھے رہ گئے تو کیا ہو گیا اور اس حال کے بوڑھے ہیں کہ اٹھ کے اپنے کام کاج نہیں کر سکتے وہ ہلال بن امیہ ان کی بیوی کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یا رسول اللہ ہلال بن امیہ تو اپنا کام بھی کرنے کے قابل نہیں ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کے لیے گھر پہ رک جاؤں آپ نے فرمایا ہے کہ الگ کر دو میں الگ رہ سکتی ہوں رہوں گی لیکن اللہ کے نبی وہ تو کام بھی نہیں کر سکتے مجھے ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے تمہیں کہ تم اس کی خدمت کرو لیکن دیکھو مجامعت نہ کرنا دیکھو قربت نہ اختیار کرنا حلال بن امیہ کی بیوی فرماتی ہیں اللہ کے رسول ان کے اندر تو یہ حس ہی باقی نہیں رہی اتنے بڑھاپے کے عالم کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطیہ پچاس دن کا کوئی بات نہ کریں ان سے بائی کاٹ کر دو اور ایسا سوشل بائی کاٹ کے تاریخ ایسا بائی کاٹ پیش کرنے سے قاصر ہے ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے کہ بائی کاٹ تو بائی کاٹ فرماتے ہیں مدینہ کی بستی ہمارے لیے ایسے ہو گئی کہ جیسے یہ لوگوں کی زبان ہی کچھ اور ہے نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں نہ یہ ہماری زبان جانتے ہیں ایسا بائی کاٹ کیا اور اتنے بوڑھے صحابی کا حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری عمر جہاد کیا پوری عمر قتال کیا اور کوئی کام نہیں کیا کچھ عرصے کے لیے درمیان میں تین ماہ کے لیے واپس آ گئے اور جہاد سے رکے رہے تو اچانک اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چل پڑا قسطنطنیہ دنیا کے جہاد میں ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی بڑے بعد میں فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ دوسرے جو افراد تھے جوان تھے انہوں نے کہا ابو انصاری آپ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں آپ کیوں جہاد پر نکل رہے ہیں فرمایا میں نے آیت پڑھ لی ہے ان خفا ہوں اسے سے نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہوئے بوجھل اور اس آیت کے اندر میں اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا میں اس آیت میں کوئی گنجائش پاتا ہی نہیں میں کیسے رک جاؤں بوڑھا ہوں پھر بھی جاؤں گا حضرت ابو تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال تھا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی بیٹوں نے کہا کہ آپ کیوں چل پڑے ہیں جہاد کے لیے ابا جان ہم جائیں گے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ رکھا ہے آپ تو ویسے بھی معذور ہیں فرمایا معذور تو ہوں ایک آنکھ میری ہے ٹھیک لیکن ان فرو خفافوں سے کالا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوجھل اور ہلکے والا معاملہ ہے اور میں بوجھل میں سے آتا ہوں تمہاری دونوں آنکھیں ہیں تم ہلکے ہو اور میں بوجھل ہوں میری یہ کام تو ہے ایک آنکھ چلی گئی ٹھیک ہے لیکن یہ معذرت نہیں ہے میری طرف سے اور کچھ نہیں کروں گا کچھ نہیں کروں گا تو مجاہدین کے درمیان جا کے ان کی تعداد تو بڑھا دوں گا نفر تو بڑھ جائیں گے یہ کاؤنٹنگ میں تو آ جائے گا تو یہ دس ہزار ہیں بارہ ہزار ہیں داود علیہ ارسلان کا واقعہ ترکی کا واقعہ علامہ قرطبی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے ولہ عجیب جنگ ہے آپ حیران رہ جائیں گے عجیب جنگ ہے کوئی کوئی تو میچ ہو اس لڑائی کا جب رومیوں نے پوری طاقت کے ساتھ دنیا سے اس نے بادشاہ نے حملہ آور ہوا روم کے بادشاہ اور چھ لاکھ نفر کا اس کی فوج تھی چھ لاکھ آدمی تھے داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام علماء کو فقہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب دو راستے ہیں یا تو ذلت کی موت ہے اور یا عزت سے مرنا ہے اور ذلت کی موت نہ ملی تو ذلت کی زندگی ملے گی وہ اس سے بھی زیادہ اجیرن ہے اس لیے بہتر ہے کہ عزت سے مر جائیں لوگوں نے ساتھ دیا بیس ہزار لوگ نکلے بیس ہزار چھ لاکھ کا نفر سامنے سے آ رہا ہے چھ لاکھ کی فوج آ رہی ہے اس کے مقابلے پہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں بیس ہزار کا لشکر نکلا اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے لشکر کم ہوتا گیا پہلے پندرہ ہزار ہوا جب اگلی جگہ پڑاؤ ڈالا تو بارہ ہزار رہ گیا بالکل عہد کی طرح سات سو کو لے کے عبداللہ بن بنوبی نکل آیا تھا چھٹ جاتے ہیں چھٹ جاتے ہیں فرقان ہے جہاد فرقان ہے یہ ایسا میزان ہے جو کھڑے اور کھوٹے کو دو منٹ میں الگ کر دیتا ہے داؤد داود الفرسلان نے مقابلہ کیا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب جہاد چل رہا تھا اور قتال چل رہا تھا داؤد علیہ ارسلان نے کہا کہ میں ان کے قلب میں حملہ آور ہوں گا اور تم سب میرا ساتھ دینا اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کا بادشاہ مارا گیا تو یہ ہار جائیں گے مجاہدین نے زبردست حملہ کیا ان کا بادشاہ تو بچ گیا لیکن ایک اور فرد مارا گیا جس پر گمان تھا کہ یہ بادشاہ ہے اور مسلمانوں نے فوراً یہ خبر پھیلا دی کہ بادشاہ مر گیا ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان مسلمانوں کو کو کو فتح مل گئی بادشاہ گرفتار ہوا اس اس اس کے کے گلے میں پھندا ڈال گھسیٹا گیا زمین پہ گھسیٹتے ہوئے داؤد علیہ السلام کے سامنے لایا گیا اور آپ نے کہا کہ میں تجھے مار سکتا ہوں آپ نے پوچھا کہ اگر یہ بتا کہ اگر میں گرفتار ہوتا تو کیا کرتا اس نے کہا میں تجھے قتل کر دیتا آپ نے کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا میں تیری زندگی کو ذلت کی زندگی دکھاؤں گا مسلمانوں کے سامنے کہ جو لڑتے نہیں ہیں وہ ذلت کے ساتھ رہتے ہیں پھر اور داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بیچ دو پورے لشکر میں گزارا گیا ایک درم دینے والا کوئی نہیں تھا آخر میں ایک مجاہد نے اس کو خریدا اور ایک کتے کے عوض خریدا اس نے کہا کہ میرا یہ کتا ہے یہ دے دو یہ لے لو اور مجھے یہ بادشاہ دے دو ایک کتے کے عوض بکھا تھا وہ بادشاہ چھ لاکھ کی فوج لانے والا قسطنطنیا کا روم کا بادشاہ اور جب داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ کتا افضل ہے یہ عجیب و غریب واقعات اسی وقت آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ نے فرمایا جب تم بیل کی دم پکڑ لو گے اور سودی کاروبار میں منمک ہو جاؤ گے تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی اور اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک کہ تم دین کی طرف پلٹ نہیں آتے دین پہ قائم نہیں ہو جاتے یہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے یہ ذلت کی زندگی ہے پتہ نہیں کس طرح سبق پڑھاتے ہیں مطالعہ پاکستان میں پاکستان اسٹڈیز میں اور اپنی کتابوں میں شیر کی ایک دن کی زندگی گزڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ڈوب مرو یہ پڑھانے والو ڈوب مرو کس منہ سے بتاتے ہو کس آرمی کے فور اسٹار اور فائیو اسٹار لگا کے پھرتے ہو تمہاری تو ساری پالیسیز خوف پر مبنی پالیسی ہوتی ہے کل تمہیں امریکہ نے جوتے مارے اس کا خوف تھا تو تم نے اس کے سامنے سجدہ کیا آج تمہیں طالبان نے مجاہدین نے جوتے مارے افغانستان کے اندر تمہیں جوتے مارے وزیرستان کے اندر تم نے اپنی سینکڑوں کے حساب سے لاشیں اٹھائی یہ میں نہیں کہتا یہ تم کہتے ہو تم نے اپنی زبانوں سے اعتراف کیا محمود قصوری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے الفاظ کہے کہ اساف کا اور نیٹو کا اور امریکہ کے فوجیوں کا وزیرستان کی پٹی میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہمارے فوجیوں کا ہوا اللہ تعالیٰ سچ نکلواتا ہے ان کی زبانوں سے نکلوا کے ان کو زریل و رسوا کرتا ہے عجیب و غریب واقعات ہیں ایک مجاہد نے ایک سو چوراسی امریکن مرے ہیں عراق کے اندر ایک مجاہد نے ایک سو چوراسی امریکن سوچ سکتے ہیں آپ کیا شہادت پیش کرے گا وہ اللہ کے سامنے اور کیسے لاشیں لا کے کھڑی کی جائیں گی اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب رب رب العالمین پورے جال جلال کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا اور پوچھے گا تو اس کی اس کی شہادت پیش کریں گی وہ لاشیں کھڑی ہوں گی ایک سو چوراسی اسنائپر مین ہے اس کو امریکیوں کا شکاری عراق کا شکاری کے عنوان سے انگلینڈ کے آتھر نے ایک صحافی یہ بھی ایسے بری طرح سے پھنستے ہیں کہ یہ چھپاتے ہیں لوگوں کی خبروں کو مجاہدین کی خبروں کو تو انگلینڈ کا صحافی امریکہ وہاں سے بغداد میں آیا اور انہوں نے ہی بھیجا تھا لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ مجاہدین کو سے اس کی وہ ٹچنگ میں آ گیا اور یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ حقائق میں کچھ سامنے لے کر آؤں مجاہدین نے اس کی ملاقات کروائی اور اسی مجاہد سے کروائی جس نے ایک سو چوراسی امریکی مارے اس نے اپنے کلپس دکھائے اس نے وہ ویڈیو کیمرہ ساتھ اور وہ سنائپر گن دکھائی کہ اس سے ایک کلو میٹر سے اور آٹھ سو میٹر سے میں ان کو فائر کرتا ہوں اور اس طرح کلپ لیتے ہیں دو افراد ہوتے ہیں one by one one by one one by one ایک سو چوراسی مار چکا ہوں اور ابھی اور ماروں گا اور اس کا کہنا تھا کہ میرے بعد ایک اور مجاہد آیا اس راستے پر اس نے پچیس مارے اور دوسرے دو وہ ہیں جنہوں نے تین اور چار مارے ہیں اور الحمد اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے کوئی اس کا حل ہے کوئی حل نہیں اور سب سے خطرناک میں آپ کو بتاؤں اس وقت پورے تاغوت کے لیے پوری دنیا کی اقوام عالم کے لیے جو تاغوت اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے تھوڑے سے گروہ پہ حملہ آور ہوا ہے اس کے لیے خطرناک ترین بم وہ مجاہد کا بم ہے جو اپنی زندگی اپنی جان کے ساتھ باندھ کے جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے ان کے سارے تھنک ٹینکس اور ان کی ساری یونیورسٹیوں کے پروفیسر حیران ہیں اس سوچ کے اوپر وہ سوچتے ہیں کہ کس چیز نے ان کو یہ تقویت دی ہے یہ طاقت دی ہے کہ یہ جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں ایک سولہ سال کی لڑکی حماس کی وہ سولہ سال کی لڑکی کہ جس نے یہودی ریسٹورینٹ کے اندر جا کے دھماکہ کیا اور اکیس یہودی مارے اس کے اوپر ان کے تھنک ٹینک نے اور پروفیسر نے حیران ہو کے یہ کہا تھا کہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو اتنی طاقت دی اور اتنا سکون دیا آپ دیکھیں اس پہ انہوں نے ریسرچ کی تو وہ دنگ رہ گئے یہ بات سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد حقائق جاننے کے بعد کہ اس سولہ سالہ لڑکی نے پہلے امتحان میں ایگزام میں انٹری دی اور اس کا پیپر تھا اس دن اس نے وہ پیپر دیا جو ہمارے یہاں کے میٹرک کے ایکول ہے اس نے پیپر پیپر دیا میں انٹر ہوئی اور تین گھنٹے پیپر کے گزارنے کے بعد پیٹ سے اس کے بم ہوا ہے اور وہ پیپر دے رہی ہے اور وہ دینے کے بعد جب وہ پھٹی ہے اکیس یہودی مرے ہیں بعد میں معلوم ہوا ریزلٹ آیا کہ اس لڑکی نے ٹاپ کیا تھا اس اس پیپر سوچ سکتے لڑکی نے کیا جنتوں میں ہوگی اور ہمیں اور آپ کو دیکھتی ہوگی حیران ہو کے دیکھتی ہوگی یقول یا لیتنی یقول عالتی قدم تو لحیاتی اللہ تعالیٰ اس فرد کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ جو ایک بستی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حمایت کی رسولوں کی اور کہا کہ قوم کے لوگوں ان رسولوں کی حمایت کرو قوم نے اس کو قتل کر دیا اور سورہ یاسین میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہاں اس کے الفاظ بیان ہوتے ہیں کہ جنت میں جاتے ہی اس نے کہا کہ کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ مجھے کتنی چھوٹی سی بات کر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی میں نے ایک گواہی دی تھی میں نے ایک اقرار کیا تھا اور اس ایک گواہی اس ایک اقرار پہ جیسے ہی میں نے مجھے قتل کیا چینٹی کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی چیٹی کے کاٹنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے نا اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی مجاہد کو جان نکلتے ہوئے شیخ ابو آیا لیبی لیبیا کے ہے غالباً شیخ ابو آیا لیبی ہیں اور جہاد میں شریک ہیں ایک ساتھی کو جب فدائی کے لیے لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے گاڑی میں بٹھایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اسے سے وعدہ کرو کہ تم مجھے خواب میں آ کے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ ہنس پڑا مجھے ادھر اس نے کہا کہ شیخ میرے لیے کیسے ممکن ہے بے ازن اللہ اگر اللہ کا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا تو میں ضرور بتا سکوں گا فرماتے ہیں کہ چوتھے دن وہ مجھے خواب میں آیا تو بڑا شادہ اور فرما بڑا خوش و خرم تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ تو اس نے کہا کہ شیخ بس میں نے بٹن دبایا اور میں جنت میں تھا عزیز علی گرامی یہ وہ عظیم لوگوں کی ایک جم غفیر ہے ملا داد اللہ جھوٹ نہیں کہتے ملا داد اللہ سچ کہتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فدائی کے لیے لکھوا لیا وزیرستان کی خواتین آ خواتین ان کے مسئول کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمارا نام لکھیں ہم فدائی کرنا چاہتی ہیں افغانستان میں ٹرینڈ نہیں تھا فدائی کا لیکن جس چیز سے تاغوت دہشت کھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہتھیار ہے ان کے لیے جب انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جب انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے لیٹنے والے پاکستانی فوجی مجاہد ہیں اور شہید ہیں تو کیا کہتے ہیں علماء دین متین ان مجاہدین کے بارے میں یہ ان سے بدرجے افضل اور اولا شہید ہے کسی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے جب کچھ نہیں کر سکتے بمر مجبوری اصحاب الاخدود کے واقعے سے اپنے لیے دلائل لے کر آتے ہیں اور کئی واقعات احادیث کے ایسے مشہور ہیں صحابی رسول جبکہ قلعہ بند تھا اور مسلمان اس پہ فتح نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے باندھ کے اندر پھینک دو قلعے کے اور ان کو باندھ کے اندر پھینک دیا گیا یعنی ایک دشمنوں کا قلعہ ہو اور اس کے اندر ایک مجاہد کو آپ ڈھال کے ساتھ باندھ کے اندر پھینک دیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ سیدھی سیدھی خودکشی کے مترادف ہے لیکن یہ وہ فدائی لوگ تھے کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے امت کے لیے وہ دلائل چھوڑ دیے کہ الحمد للہ تم الحمد للہ آج مجاہدین نے ان کو ناکوں چنے چپوائے عورتیں تک نکل آئیں تو اس پر وہاں کے مسول نے پیغام بھیجا ملا محمد عمر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے مرد ختم ہو جائیں گے نا تو پھر عورتوں کی باری آئی الحمد للہ ابھی بڑے مرد باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کو قتال کو سمجھنے کی اور اس پر اپنے قدموں کو گھر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں جہاد اور قتال اس وقت کی سب سے بڑی پکار ہے نماز کا ذکر ہر مسجد میں ہر جمعے میں ہوتا ہے بہت کچھ مجاہدین نماز کے بارے میں جانتے ہیں یاد کریں کہ جب ایگزام ہوتا ہے نا کسی کا تو ایگزام سے پہلے آخری رات کو وہ اپنا وہ والا سبق ریوائز زیادہ کر رہا ہوتا ہے جو وہ بھول چکا ہوتا ہے امت جہاد کے اور قتال کے درس کو بھول چکی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اس کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں اس کو لوگوں میں پھیلائیں اس کو لوگوں کو بتائیں اس کے تو غلط کانسیپٹس لوگوں کے اندر پرورش پا چکے ہیں ان کا ابتال کریں ان کا توڑ کریں اور حقائق سے لوگوں کو آگاہ کریں یہ وقت کی پکار ہے یاد رکھیں یہ قرآن مسلمانوں کے انسانوں کے حق میں بھی حجت ہے اور ان کے خلاف بھی حجت ہے ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن کریم کو پیش کیا جائے گا اور ہر فرد پہ پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اور قرآن سے اپنی گواہی دے گا کہ اللہ اس کے سامنے میں پیش کیا گیا تھا اس نے مجھے سنا تھا لیکن اطاعت نہیں کی تھی اس نے ہنس کے ٹال دیا تھا میری باتوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس وقت سے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے حق میں حجت بنا دے کہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ میں ان ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا لوگوں نے کھلے کانوں سے سنا تھا کھلے دل سے سنا تھا اور اس کے بعد غور و خوض کیا تھا اور سوچا تھا اور پھر فیصلہ کیا تھا عقل کا پہلا نمبر ہوتا ہے پھر دوسرا نمبر جذبات کا ہوتا ہے کہتے ہیں جذباتی نوجوان ہے جذباتی باتیں کرتا ہے نوجوان ہے گرم خون ہے بارہ سال اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال عمر ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا پھرتا ہے ہر جگہ دین نے یہ کہا ہے آپ دیکھیں دین کا کانسیپٹ یہ جو دین کے اندر آنے کی بات ہے نا اسلام لانے کی بات ہے مسلمان ہونے کی بات ہے یہ عقل کے مطابق ہے عقلی طور پہ پہلے فیصلہ کریں سوچیں سمجھیں اور پھر اس دین کو قبول کریں یا تو اس دین کو مت قبول کریں اس سے باہر کھڑے ہو جائیں جب کلمہ گو لوگوں کے گروہ سے باہر کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی مائی کا لال آپ کو آ کے نہیں گھسیٹے گا جہاد کے لیے کوئی آپ کو نہیں پکارے گا نماز کے لیے کوئی نہیں کہے گا روزہ رکھو زکات دو حج کرو اور جہاد کے لیے درو قتال کرو خون دو کوئی نہیں کہے گا کیونکہ آپ نے اپنا گروہ متعین کر لیا عقل کے فیصلے پر سوچ لیا لیکن جب ایک دفعہ پوری عقل پورے شعور کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ نہیں میں مسلمان ہوں ہاں میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ایک اللہ ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں سمے نہ بتانا جب یہ کہہ دیا تو اب تو جذبات ہی جذبات ہیں یہ تو اس ٹرین کی مانند ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا اسٹیشن پہ جا کے کہ کس ٹرین میں بیٹھنا ہے عقل نے وہاں کام کیا تھا سوچا سمجھا ٹکٹ لیا بیٹھ گئے اب اس ٹرین کو جو فیول ملے گا نا وہ تو جذبات سے ملے گا جس پہ یہ اپنی منزل پہ پہنچے گی وہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو سب کچھ کرواتے ہیں اپنے جذبات کو ہر ٹھنڈا مت ہونے دیں ان کو گرمائیں اور ان کو گرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں سورہ توبہ پڑھیں سورہ محمد پڑھیں سورہ زمر پڑھیں سورہ بقرہ میں دیکھیں جہاد کی آیات کو ٹٹولیں اس لیے ٹٹولیں کہ یہ سبق امت مسلمہ کو بھول چکا ہے ہم اس لیے نہیں ٹٹولتے کہ وہ آیتیں فوراً ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ولزین آمن وہاجر جہاد کہ جو ایمان لائے پھر جنہوں نے ہجرتیں کی پھر جنہوں نے جہاد کیا وہ ہیں اس لائق کہ وہ اللہ سے امید کریں وہ ہیں اس لائق کہ وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ سے امید کریں کہ اللہ میں جنتوں میں داخل کرے گا مستحق ہی وہ لوگ ہیں تو اس لیے اپنے آپ کے اندر استحقاق پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمل کی دنیا کے باشندے بنے عمل کے راستے پر چل پڑیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد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 توبہ کرتے ہیں یا اللہ تیرے سامنے میں معذرت کرتے ہیں معافی مانگتے رب العالمین ہمیں معاف کر دے اللہ العالمین زندگی کی کتنے ماؤ سال گزر گئے جس میں تیرے دین پر نہ چل سکے یا اللہ آج اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ گناہ گار ہیں خطا کار ہیں العالمین تیرا کہا سچ ہے یا حق ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے یا رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دینا یا رب العالمین ہمیں قتال کا بھولا ہوا سبق یاد دے یا رب العالمین اپنے راستے میں ہجرت کرنے کی قتال کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین صحابہ کرام کی صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہماری آہوں کو ہماری سسکیوں کو ہمارے آنسوؤں کو جیسے بھی ہے رب العالمین اپنی بارگاہ کو قبول کر لے یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو بچے کو چوٹ لگتی ہے تو اپنی ماں ہی کو تو سکھاتا ہے یا اللہ تیرے ہی تو بندے میرے مالک تیرے پاس نہ آئے تو کس کو بتائے یا اللہ تو معاف کر دے اللہ فرما اللہ قبر کے بچا لے یا اللہ جہنم کی سختی سے جہنم کی گرمی سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے یا رب العالمین ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما دے یا رب العالمین وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے الہ العالمین تیرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر تجھ سے مانگا یا اللہ وہ وہ خیر ہماری جھولی میں ڈال دے الہ العالمین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس شر سے پناہ مانگی رب العالمین اس اس شر سے ہمیں محفوظ فرما دے رب العالمین ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے یا اللہ شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے یا اللہ شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے دے یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا یا اللہ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیری کبریائی کا واسطہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے رب العالمین ہمیشہ کے عذاب سے بچا لے یا اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما دے یا رب العالمین ہم سب کے مسائل کو پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ اپنے ذکر کی مجلس کو ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ ہمارے چھوٹے اور تھوڑے امال کو بھی بہت وزن دار بنا دے یا اللہ قیامت کے دور یا رب العالمین ہمارا امال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں اپنا قیمتی اور پسندیدہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اپنا پسندیدہ اور قیمتی مال تیرے ان مجاہدین کے لیے خرچ کر سکیں یا اللہ جو تیرے دین کی عظمت کے لیے اور میرے اللہ تیرے امت کے مستقبل کے لیے جو اپنا آج امت کے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مال ان پر نچھاور کر سکیں یا رب العالمین ہمیں توفیق دے یا اللہ گلشن حدیب کے مجاہدوں کو توفیق دے یا اللہ یا اللہ گلشن حدیب کے نوجوانوں کے جسموں کے لہو کو اپنے راستے میں قبول فرما لے یا رب العالمین ان کے فرضے ہیں ان کو فرضے ہیں ان کی طرح ان کو سمجھا دے یا رب العالمین ہم سب کو اپنے راستے میں قبول و منظور فرما صلی اللہ تعالی علیہ کرے محمد و علی صحابی اجمعین برحمتک یا رحمتک